حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس آدمی کی کوئی مقرر شدہ نماز ہو جسے پڑھتا ہو لیکن نیند اس کے لیے صدقہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا ہے اور وہ اس کے لیے اس کی مقررہ نماز کا ثواب لکھے گا نسائی حدیث نمبر 1786